سورہ آل عمران آیت ایک سو پینتیس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أنفسهم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ورثائے جنت یعنی کامیاب مسلمانوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی بے حیائی یا گناہ کا کام ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ترجمہ اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہ بخشنے والا ہے اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں